سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کے بارے میں سوال کیا گیا جو گھی میں گر کر مر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھی جامد ہو تو اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد والے گھی کو نکال دو اور اگر وہ مایا ہو تو اس کو کھانے کے لیے استعمال نہ کرو حدیث نمبر چار سو چھتیس مسند احمد